أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا اے نبی قائم कायम آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی तारीकी تک اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہوا ہے رات کے کچھ حصے میں تحجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کیجیے یہ زیادتی آپ کے لیے ہے ان قریب آپ کے رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کریں گے سامعین سائد کی تفسیر سماعت کیجیے قرآن میں پانچوں نمازوں کا ذکر نمازوں کو وقتوں کی پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہو رہا ہے دلوک سے مراد غروب ہے یا زوال ہے امام ابن جریر رحمہ اللہ نے زوال کے قول کو پسند فرمایا ہے اور اکثر مفسرین کا قول بھی یہی ہے جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ساتھ ان صحابہ رضی اللہ عنہ کی جنہیں آپ چاہیں دعوت کی کھانا کھا کر سورج ڈھل جانے کے بعد آپ میرے ہاں سے چلے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا چلو یہی وقت دلو کے شمس کا ہے بس پانچوں نمازوں کا وقت اس آیت میں بیان ہو گیا غسق سے مراد اندھیرا ہے جو کہتے ہیں کہ دلوک سے مراد غروب ہے ان کے نزدیک ظہر اثر مغرب اور عشاء کا بیان تو اس میں ہے اور فجر کا بیان وہ قرآن الفجر میں ہے حدیث سے بتواتر اقوال و افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچوں نمازوں کے اوقات ثابت ہیں اور مسلمان بحمد اللہ اب تک اس پر ہیں ہر پچھلے زمانے کے لوگ اگلے زمانے والوں سے برابر لیتے چلے آتے ہیں جیسے کہ ان مسائل کے بیان کی جگہ اس کی تفصیل موجود ہے الحمد للہ صبح کی تلاوت قرآن پر دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں صحیح بخاری میں ہے کہ تنہا شخص کی نماز پر جماعت کی نماز پچیس درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے صبح کی نماز کے وقت دن اور رات کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں اسے بیان فرما کر راوی حدیث ابو رضی اللہ نے فرمایا تم قرآن کی اس آیت کو پڑھ لو پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی وہ قرآن الفجر قرآن الفجر کا معنی بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا رات کے اور دن کے فرشتے تم میں برابر پیدر پہ آتے رہتے ہیں صبح کی اور عصر کی نماز کے وقت ان کا اجتماع ہو جاتا ہے تم میں جن فرشتوں نے رات گزاری وہ جب چڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے دریات فرماتے ہیں باوجود یہ کہ وہ ان سے زیادہ جاننے والے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم ان کے پاس پہنچے تو انہیں نماز میں پایا اور واپس آئے تو نماز میں چھوڑ کر آئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ چوکی دار فرشتے صبح کی نماز میں جمع ہوتے ہیں پھر یہ چڑھ جاتے ہیں اور وہ ٹھہر جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تحجد کا حکم پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحجد کی نماز کا حکم فرماتے ہیں فرضوں کا تو حکم ہے ہی صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز اول ہے رسول اللہ نے فرمایا رات کی نماز یعنی تحجد تحجد کہتے ہیں نیند کے بعد کی نماز کو لغت میں مفسرین کی تفسیروں میں اور حدیث میں یہ موجود ہے رسول اللہ کی عادت بھی یہی تھی کہ سو کر اٹھتے پھر تحجد پڑھتے جیسے کہ اپنی جگہ بیان موجود ہے ہاں حسن بصیر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو نماز عشاء کے بعد ہو ممکن ہے کہ اس سے بھی مراد سو جانے کے بعد ہو پھر آگے اللہ نے فرمایا یہ زیادتی یعنی اضافہ آپ کے لیے اے نبی خاص ہے بعض تو کہتے ہیں تاجد کی نماز اوروں کے برخلاف صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی بعض کہتے ہیں یہ خصوصیت اس وجہ سے ہے کہ آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف تھے اور امتیوں کی اس نماز کی وجہ سے ان کے گناہ دور ہو جاتے ہیں ہمارے اس حکم کی بجاوری پر ہم تمہیں اس جگہ کھڑا کریں گے کہ جہاں کھڑا ہونے پر تمام مخلوق آپ کی تعریفیں کرے گی اور خود خالق اکبر اللہ رب العالمین بھی کہتے ہیں کہ مقام محمود پر قیامت کے دن آپ اپنی امت کی شفاعت کے لیے جائیں گے تاکہ اس دن کی گھبراہٹ سے آپ انہیں راحت دیں مقام محمود اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل حضیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگ ایک ہی میدان میں جمع کیے جائیں گے پکارنے والا اپنی آواز انہیں سنائے گا آنکھیں کھل جائیں گی ننگے پاؤں ننگے بدن ہوں گے جیسے کہ پیدا کیے گئے تھے سب کھڑے ہوں گے کوئی بھی بغیر اللہ کی اجازت کے بات نہ کر سکے گا آواز آئے گی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں گے لبئی کا کساد اے اللہ تمام بھلائیاں آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں برائیاں آپ کی جانب سے نہیں میں حاضر ہوں راہ یافتہ وہی ہے جسے آپ ہدایت بخشیں آپ کا غلام آپ کے سامنے موجود ہے وہ آپ ہی کی مدد سے قائم ہے اور آپ ہی کی جانب جھکنے والا ہے آپ کی پکڑ سے بجوز آپ کے دربار کے اور کوئی جائے پناہ نہیں آپ برکتوں اور بلندیوں والے ہیں اے رب البعیت آپ پاک ہیں یہ ہے مقام محمود جس کا ذکر اللہ عز و جل نے اس آیت میں کیا ہے یہ روایت تفسیر میں طبری میں ہے پس یہ مقام محمود مقام شفاعت ہے قطادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے زمین سے آپ باہر آئیں گے اور سب سے پہلے شفاعت آپ ہی کریں گے یہ روایت بھی ابن جریر کی تفسیر میں ہے اہل علم کہتے ہیں کہ یہی مقام محمود جس کا وعدہ اللہ کریم نے اپنے رسول مقبول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی بزرگیاں قیامت کے دن ایسی ہوں گی جن میں کوئی اور آپ کا شریک نہیں اور بہت سی بزرگیاں ایسی ملیں گی جن میں کوئی آپ کی برابری کا نہیں سب سے پہلے آپ ہی کی قبر کی زمین شق ہوگی یعنی پھٹے گی اور آپ سواری پر سوار محشر کی طرف جائیں گے آپ کا ایک جھنڈا ہوگا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سب کے سب اس کے نیچے ہوں گے آپ کو حوض کوثر ملے گا جس پر سب سے زیادہ لوگ وارد ہوں گے بہت بڑی شفاعت آپ کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے فیصلوں کے لیے آئے اور یہ اس کے بعد ہوگی کہ لوگ آدم علیہ السلام نوح ابراہیم موسا اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہو آئیں اور سب انکار کر دیں پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ اس کے لیے تیار ہوں گے جیسے کہ اس کی حدیثیں مفصل آ رہی ہیں انشاءاللہ شفاعت کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جن کی بابت حکم ہو چکا ہوگا کہ انہیں جہنم کی طرف لے جائیں پھر وہ آپ کی شفاعت سے واپس لوٹا دیے جائیں گے سب سے پہلے آپ ہی کی امت کے فیصلے کیے جائیں گے آپ ہی اپنی امت سمیت سب سے پہلے پلسرات سے پار ہوں گے آپ ہی جنت میں لے جانے کے پہلے سفارشی ہوں گے جیسے صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے سور کی حدیث میں ہے کہ تمام مؤمن آپ ہی کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے سب سے پہلے آپ جنت میں جائیں گے اور آپ کی امت اور امتوں سے پہلے جائے گی آپ کی شفاعت سے کم درجے کے جنتی اعلیٰ اور بلند درجے پائیں گے آپ ہی صاحب وسیلہ ہیں جو جنت کی سب سے اعلیٰ منزل ہے جو آپ کے سوا کسی اور کو نہیں ملنے کی یہ صحیح ہے کہ بحکم گنہ گنہگاروں کی شفاعت فرشتے بھی کریں گے نبی بھی کریں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جس قدر لوگوں کے بارے میں ہوگی ان کی گنتی کا بجز اللہ تعالیٰ کے کسی کو علم نہیں اس میں کوئی آپ کے مثل اور برابر نہیں کتاب و سیرہ کے آخر میں باب الخصائص میں میں نے اسے خوب بست سے بیان کیا ہے الحمد مقام محمود کے متعلق مزید حادث اب مقام محمود کے بارے میں حدیثیں سنیے اللہ تعالی ہماری مدد کرے بخاری میں ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے ہر امت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی کہ اے فلاں ہماری شفاعت کیجیے یہاں تک کہ شفاعت کی انتہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی بس یہی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر کھڑا کریں گے یہ روایت بخاری کی ہے ابن جری کی تفسیر میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورج بہت نزدیک ہوگا یہاں تک کہ پسینہ آدھے کانوں تک پہنچ جائے گا اسی حالت میں لوگ آدم علیہ السلام سے فریاد کریں گے وہ صاف انکار کر دیں گے پھر موسا علیہ السلام سے کہیں گے آپ یہی جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے آپ مخلوق کی شفاعت کے لیے چلیں گے یہاں تک کہ جنت کے دروازے کا کنڈا تھام لیں بس اس دن اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر پہنچائیں گے بخاری کی اس روایت کے آخر میں یہ بھی ہے کہ اہل محشر سب کے سب اس وقت آپ کی تعریفیں کریں گے بخاری میں یہ بھی ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص آزان سن کر اللہ رب ہدی دعوت التامہ پوری دعا پڑھ لے اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہے مسند احمد میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں نبیوں کا امام ان کا خطیب اور ان کا سفارشی ہوں گا میں یہ کچھ بطور فخر کے نہیں کہتا اسے امام ترمیدی بھی اپنی سنن میں لائے ہیں اور حسن صحیح کہا ہے ابن ماجہ کی سنن میں بھی یہ روایت ہے چنانچہ صحیح مسلم میں ابی ابن کام رضی اللہ عنہ سے وہ حدیث گزر چکی ہے جس میں قرآن کو سات قرآتوں پر پڑھنے کا بیان ہے اس کے آخر میں ہے کہ میں نے کہا اے اللہ میری امت کو بخش دیجئے الہی میری امت کو بخش دیجئے تیسری دعا میں نے اس دن کے لیے اٹھا رکھی ہے جس دن تمام مخلوق میری طرف رغبت کرے گی یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی شفاعت کی لمبی حدیث اور مقام محمود مسرد احمد میں ہے کہ مؤمن قیامت کے دن جمع ہوں گے پھر ان کے دل میں خیال ڈالا جائے گا کہ ہم کسی سے کہیں وہ ہماری سفارش کر کے ہمیں اس جگہ سے آرام دے بس سب کے سب آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا آپ کے لیے اپنے فرشتوں سے سجدہ کرایا اور آپ کو تمام چیزوں کے نام بتلائے آپ اپنے رب کے پاس ہماری سفارش لے جائیے تاکہ ہمیں اس جگہ سے راحت ملے آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں آپ کو اپنا گناہ یاد آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے شرمانے لگیں گے فرمائیں گے تم نو علیہ السلام کے پاس جاؤ اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں جنہیں زمین والوں کی طرف اللہ پاک نے بھیجا یہ آئیں گے یہاں سے بھی یہی جواب پائیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں آپ کو بھی اپنی خطا یاد آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ سے وہ سوال کیا تھا جس کا آپ کو علم تھا یعنی اپنے بیٹے کے لیے نجات مانگی تھی بس اپنے پروردگار سے شرما جائیں گے اور فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل الرحمٰن علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ آپ کے پاس آئیں گے ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے میں اس قابل نہیں تو موسا علیہ السلام کے پاس جاؤ ان سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے اور انہیں تورات دی ہے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے لیکن وہ کہیں گے مجھ میں اتنی قابلیت کہاں پھر اس قتل کا ذکر کریں گے جو بغیر کسی مقتول کے بدلے کے آپ نے کر دیا تھا بس اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے شرمانے لگیں گے اور کہیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کا کلیمہ کن اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی ہوئی روح ہیں وہ یہاں آئیں گے لیکن آپ فرمائیں گے میں اس جگہ کے قابل نہیں ہوں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جن کے اول آخر تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں بس وہ سب میرے پاس آئیں گے میں کھڑا ہوں گا اپنے رب سے اجازت چاہوں گا جب اللہ کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر پڑوں گا جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا میں سجدے میں ہی رہوں گا پھر فرمایا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے کہیے سنا جائے گا شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی مانگیے دیا جائے گا پس میں سر اٹھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف کروں گا جو وہ مجھے سکھائیں گے پھر میں سفارش کروں گا میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی میں انہیں جنت میں پہنچاؤں گا پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو کر اپنے رب کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑوں گا جب تک وہ اللہ چاہیں گے مجھے سجدے میں ہی رہنے دیں گے پھر کہا جائے گا کہ اے محمد سر اٹھائیے کہیے سنا جائے گا سوال کیجیے دیا جائے گا شفاعت کریں قبول کی جائے گی پس میں سر اٹھا کر اپنے رب کی وہ حمد بیان کروں گا جو وہ مجھے سکھائیں گے پھر میں شفاعت کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی میں انہیں بھی جنت میں پہنچا آؤں گا پھر تیسری مرتبہ لوٹوں گا اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا جب تک وہ چاہیں اسی حالت میں پڑا رہوں گا پھر فرمایا جائے گا اے محمد سر اٹھائیے بات کیجئے سنی جائے گی سوال کریں عطا ہوگا سفارش کریں قبول کی جائے گی چنانچہ میں سر اٹھا کر وہ حمد بیان کر کے جو مجھے وہی سکھائیں گے سفارش کروں گا بس میرے لیے حد بندی کی جائے گی میں انہیں بھی جنت میں پہنچا آؤں گا پھر چوتھی بار واپس آؤں گا اور کہوں گا باری تعالیٰ اب تو صرف وہی باقی رہ گئے ہیں جنہیں قرآن نے روک لیا ہے فرماتے ہیں جہنم میں سے ہر وہ شخص نکل آئے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو پھر وہ لوگ بھی دوزخ سے نکالے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور ان کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہو یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے